باب نمبر 59 اللہ تعالیٰ کی بابت بدگمانی کرنے کی مخالفت ارشاد الہی ہے ترجمہ وہ اللہ کے بارے میں ایامی جاہلیت کی ناحق گمان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اس عمر میں ہمیں بھی کچھ اختیار نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے کہ ان امور میں کسی کا کچھ حصہ نہیں سارے اختیارات اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہیں یہ لوگ اپنے دلوں میں بہت سی باتیں مقفی رکھتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے بس کی بات ہوتی تو ہم یہ مارے نہ جاتے آپ ان سے کہہ دے کہ اگر تم اگر اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن کی موت لکھی تھی وہ ضرور اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل آتے یہ سارا ماجرہ اس لیے پیش آیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سینوں کی بات کو آزمائے اور تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے خالص کر دے اور نکھار دے یقیناً اللہ تعالیٰ دلوں کا حال خوب جانتا ہے سورہ آل عمران نیز ارشاد ربانی ہے باللہ ظن السو علیہم دائرت السو جو لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے برے گمان رکھتے ہیں ان پر برے حادثے واقع ہوں صورت الفتح ابن قیم رحمہ اللہ پہلی آیت کے بارے بارے میں فرماتے ہیں کہ زیر نظر آیت میں لوگوں کی جس جاہنانہ ناحق گمان کا ذکر ہے اس کی تفسیر یہ ہے کہ وہ یہ گمان کرنے لگے تھے کہ اللہ سبحانہ اپنے رسول کی مدد نہیں کرے گا اور اس کی دعوت عنقریب مٹ جائے گی اور یہ لوگ گمان کرنے لگے تھے کہ جو مصیبت مسلمانوں کو آئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور حکمت سے نہیں تھی اور یہ بھی تفسیر کی گئی ہے کہ یہ لوگ اللہ کی تقدیر حکمت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کا انکار کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ دین تمام ادیان پر غالب نہیں آئے گا منافقین اور مشرقین کا یہی وہ برا گمان ہے جس کا صورت الفتح کی اس آیت میں ذکر ہوا ہے اللہ ظن السوم علیہم دائرت السو کیونکہ یہ ایسا گمان ہے جو اللہ تعالیٰ کی شان و مرتبہ کے خلاف ہے جیسا کہ اس کی حکمت تعریف بزرگی اور سچے وعدے سچے وعدہ کے بھی خلاف ہے پر جو شخص یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ باطل کو حق پر دائمی غلبہ دے گا اور اس وجہ سے ہٹ مٹ جائے گا یا جو شخص یہ سمجھے کہ یہ فیصلہ اللہ کی قضا و قدر سے نہیں ہوا یا جو شخص یہ سمجھے کہ اللہ کی تقدیر قابل تعریف حکمت تامہ پر مبنی نہیں بلکہ یہ سمجھے کہ یہ محض اس کی مشیت یہ کافروں کا گمان ہے اور ان کے لیے جہنم کی آگ کا عذاب ہے اور اکثر لوگ اپنے اور گھروں سے متعلقہ کاموں میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوئے زن رکھتے ہیں اس بدگمانی سے صرف وہی لوگ سلامت رہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اس کے اسماء و صفات اور اس کی حکمت و تعریف کے اسباب کو پہچانتے ہیں پس ہر عقل مند شخص کو جو اپنی بلائی چاہتا ہو چاہیے کہ وہ مذکورہ بالا باتوں کا اہتمام کرے اور اللہ کے حضور اپنی اس بدگمانی اور سوئے زنی کی معافی مانگے اور توبہ و استغفار کرے اور اگر آپ لوگوں کی باتوں پر غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اکثر لوگ تقدیر کے بارے میں ملامت کا پہلو لیے ہوئے ہیں اور بے راہ روے کا ایک شکار ہے اور تقدیر کا شکوہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ فلاں کام یوں ہونا چاہیے تھا اور فلاں یوں خود کو ملنے والی اشیاء کو بعض لوگ کم خیال کرتے ہیں اور بعض زیادہ آپ بھی اپنا جائزہ لے کیا آپ اس بدگمانی سے بچے ہوئے ہیں عربی شعر کا ترجمہ اگر آپ اس سے محفوظ ہیں تو آپ ایک بہت بڑی بات سے بچے ہوئے ہیں وگرنہ میں نہیں سمجھتا کہ آپ اس سے بچے ہوں مسائل پوائنٹ فرسٹ سورہ علی عمران کی آیت 154 کی تفسیر جس میں اللہ کے بارے برے گمان رکھنے والوں کا تذکرہ ہے پوائنٹ سیکنڈ سورة الفتح کی آیت نمبر سکس کی تفسیر جس میں برا گمان کرنے پر برے حادثے ہوں گے پوائنٹ تھرڈ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ بدگمانی کی بہت سی صورتیں ہیں جن کا شمار ممکن نہیں پوائنٹ فورتھ اس بدگمانی سے وہی شخص محفوظ رہ سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی پہچان کے ساتھ ساتھ اپنے نفس کی معرفت سے بھی بہرہ مند ہو باب نمبر سکسٹی منکرین تقدیر کا بیان حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ذات کی قسم جس کے قبضے میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی جان ہے اگر کسی کے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو اور وہ اسے اللہ کے راہ میں خرچ کر دے تو اس کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں اس وقت تک قبول نہ ہوگا جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہ لائے پھر انہوں نے اپنی اس بات پر بطور دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد پیش کیا کہ ایمان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ اس کے فرشتوں اس کی کتابوں اس کے رسولوں قیامت کے دن اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لائے اور حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا تو اس وقت تک لذت ایمان سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا جب تک یہ یقین کر لے کہ جو تکلیف تجھے پہنچنے پہنچے پہنچنے والی ہے وہ تجھ سے کبھی ٹل نہیں سکتی اور جو نہیں پہنچنی وہ کبھی تم تک پہنچ نہیں سکتی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم پیدا فرمایا اور اسے لکھنے کا حکم دیا اس نے کہا اے میرے رب کیا لکھوں اللہ نے فرمایا قیامت تک آنے والے ہر چیز کی تقدیر لکھ دے بیٹا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جو شخص اس عقیدے کے علاوہ کسی دوسرے عقیدہ پر مرا وہ میری امت سے نہیں صحیح مسلم و سنن ابی داود و مستد احمد اور احمد کی ایک روایت میں ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا اور اسے لکھنے کا حکم دیا چنانچہ اس نے اسی وقت قیامت تک ہونے والی ہر بات لکھ دی اور ابن وہب کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اچھی بری تقدیر پر ایمان نہیں لایا اللہ تعالیٰ اسے دوزخ میں جلائے گا ابن دیالمی نے ایک مقام پر کہا میں حضرت عبی بن قابر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا میرے دل میں تقدیر کے بارے میں کچھ خدشات ہیں آپ کوئی حدیث بیان فرمائے تاکہ اللہ تعالیٰ میرے دل سے ان خدشات کو ختم کر دے تو حضرت عبی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دو تو تمہارا یہ عمل اس وقت تک قبول نہ ہوگا جب تک کہ تم تقدیر پر ایمان نہ لاؤ اور یہ یقین نہ رکھو کہ جو تکلیف تمہیں پہنچنے والی ہے وہ تم سے ٹل نہیں سکتی تھی اور جو نہیں آنے والی وہ کبھی تم تک پہنچ نہیں سکتی اگر تمہارا عقیدہ اس کے خلاف ہوا اور تم اسی طرح مر گئے تو تم جہنمی ہو گئے ابن دیالمی کہتے ہیں اس کے بعد میں حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت حضیفہ بن یمان اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہم کے پاس گیا اور ان کو اپنی خدشات سے آگاہ کیا تو انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی حدیث سنائی یہ حدیث یہ صحیح حدیث ہے اور حاکم نے اسے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے مسائل پوائنٹ فرسٹ تقدیر پر ایمان لانا فرض ہے پوائنٹ سیکنڈ تقدیر پر ایمان لانے کی کیفیت کیا ہونی چاہیے پوائنٹ تھرڈ تقدیر پر ایمان نہ لانے والے شخص کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں پوائنٹ فورتھ جس شخص کا تقدیر پر ایمان نہ ہو وہ لذت ایمان سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا پوائنٹ ففتھ اس چیز کا ذکر ہوا جسے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا کیا پوائنٹ سکس اس چیز کا بیان ہے کہ قلم نے اسی وقت قیامت تک ہونے والے تمام امور لکھ ڈالے پوائنٹ سیونتھ تقدیر پر ایمان لانے والے سے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیزاری اور اللہ کی کا بیان پوائنٹ ایٹھ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ صلف صالحین شبہات پیدا ہونے کی صورت میں اہل علم کی طرف رجوع کیا کرتے تھے اور ان کی بابت ان سے پوچھا کرتے تھے پوائنٹ نائنتھ اہل علم نے تقدیر کے متعلق ان کے تمام شبہات کا جواب دے کر ان کا ازالہ کر دیا ہے اور اپنے دلائل کو براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کیا ہے باب نمبر سکسٹی ون تصویر بنانا ایک کبھی فعل ہے حضرت ابو حریرہ اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو میری مخلوق جیسی مخلوق بنانے کی کوشش کرتا ہے یہ لوگ ایک ذرہ ایک دانہ یا ایک جو ہی بنا کر دکھلائے صحیح بخاری و صحیح مسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو پیدا کرنے اور بنانے میں اللہ تعالیٰ کی مشابت کرتے ہیں صحیح بخاری و صحیح مسلم اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ہر مصور جہنم میں جائے گا اس کی بنائی ہوئی ہر تصویر کے بدلے ایک جان بنائی جائے گی جس کے ذریعے اس مصور کو جہنم میں عذاب دیا جائے گا متفقن علیہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے دنیا میں کوئی تصویر بنائی اسے قیامت کے دن اس بات کا مقلب بنایا جائے گا کہ وہ اس تصویر میں روح پھونکے مگر وہ اس میں روح نہیں پھونک سکے گا اور ابو الحیاج کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ نے مجھ سے کہا کیا میں تجھے اس کام پر نہ بھیجوں جس پر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا وہ یہ کہ کسی تصویر کو مٹائی اور کسی بلند قبر کو زمین کے برابر کیے بغیر نہ چھوڑنا صحیح مسلم مسائل پوائنٹ فرسٹ تصویر بنانے والوں کے لیے سخت وعید آئی ہے پوائنٹ سیکنڈ تصویر اتارنے کی علت اور وجہ یہ ہے کہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کے جناح میں بہت بڑی بے ادبی ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو میری مخلوق جیسی مخلوق بنانے کی کوشش کرتا ہے پوائنٹ تھرڈ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور مخلوق کی آجزی اور کمزوری کا بیان ہے کہ یہ لوگ ایک ذرا یا ایک دانہ یا ایک جو ہی بنا کر دکھلائے پوائنٹ فورتھ تصویر بنانے والوں کو سب سے زیادہ اور سخت عذاب ہوگا پوائنٹ ففتھ اللہ تعالیٰ ہر تصویر کے بدلے ایک جان پیدا کرے گا جس کے ذریعے تصویر بنانے والوں کو جہنم میں عذاب دیا جائے گا پوائنٹ سکس مصور کو اس کی بنائی ہر تصویر میں روح پھونکنے کا مکلف بنایا جائے گا پوائنٹ سیونتھ اس میں یہ بیان بھی ہے کہ تصویر جہاں بھی ہو اسے مٹا دینے کا حکم ہے باب نمبر سکسٹی ٹو کثرت سے قسم اٹھانا ارشاد الہی ہے وحفظو ایمانکم اور تم اپنی قسموں کی حفاظت کرو سورة المائدہ اور حضرت ابو رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا قسم سامان کے لیے مفید یعنی فروخت کرنے کا ذریعہ تو ہے مگر اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے بخاری و مسلم اور حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ سے ماروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین قسم کے لوگ ایسے ہیں قیامت کے دن جن سے اللہ تعالیٰ نہ تو بات کرے گا اور نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا پہلا بوڑھا زانی دوسرا متکبر فقیر اور تیسرا اور وہ جس نے اللہ تعالیٰ کو اپنا مال سمجھا ہوا ہے کہ قسم ہی سے خریدتا ہے اور قسم ہی سے بیچتا ہے اور تیسرا اور حضرت عمران حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افون پچھلی حدیث رباہ التبرانی بسند صحیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے پھر وہ جو اس کے بعد ہوگا پھر وہ جو اس کے بعد ہوگا حضرت عمران رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے یاد نہیں پڑتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے بعد دو زمانوں کا ذکر کیا تھا یا تین کا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر تمہارے بعد ایسے لوگ ہوں گے جو بغیر مانگے گواہی دیں گے خائن ہوں گے امانت دار نہیں ہوں گے نظر مانیں گے تو پوری نہیں کریں گے اور ان میں موٹاپا ظاہر ہوگا صحیح مسلم اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر لوگ میرے زمانے کے ہیں پھر وہ جو ان کے بعد آئیں گے پھر وہ جو ان کے بعد آئیں گے اس کے بعد ایسے لوگ آئیں گے جن کی گواہی قسم سے پہلے اور قسم گواہی سے پہلے ہوگی صحیح مسلم یعنی وہ لوگ نہ گواہی کے بارے میں احتیاط کریں گے اور نہ قسم کے بارے میں بلکہ آنن فانن قسم اور گواہی کے لیے تیار ہو جائیں گے مترجم حضرت ابراہیم نقی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بچپن میں ہماری بچپن میں ہمیں ہماری بزرگ گواہی اور عہد پر قائم رہنے کے لیے مارا کرتے تھے مسائل پوائنٹ فرسٹ قسموں کی حفاظت کی بڑی تاکید ہے پوائنٹ سیکنڈ یہ خبر کی قسم سامان فروخت کرنے کا ذریعہ تو ہے مگر اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے پوائنٹ تھرڈ جو شخص مال خریدنے اور بیچنے کے وقت خوا مخوا قسمیں اٹھائے اس کے لیے وعید شدید ہے پوائنٹ فورتھ اس میں یہ تمبی بھی ہے کہ اگرچہ اسباب گناہ چھوٹے ہی ہوں مگر میلان کے سبب سگیرہ گناہ بھی کبیرہ بن جاتی ہے پوائنٹ ففتھ اس میں ان لوگوں کی مذمت بیان کی گئی ہے جو طلب کیے بغیر قسمیں اٹھاتے ہیں پوائنٹ سکس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرون ثلاثہ یا قرون اربع کی تعریف اور اس کی بات جو ہوگا اس کی پیشن گوئی فرمائی پوائنٹ سیونتھ اس میں ان لوگوں کی مذمت ہے جو گواہی طلب کیے بغیر گواہی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں پوائنٹ ایٹ اسلاف امت چھوٹے بچوں کو گواہی اور عہد پر قائم رہنے کے لیے مارا کرتے تھے باب نمبر سکسٹی تھری اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذمہ اور زمانہ دینے کا حکم ارشاد الہی ہے وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون اور جب تم اللہ سے احد واسق کرو تو اس کو پورا کرو اور جب پکی قسمیں کھاؤ تو ان کو مت توڑو کہ تم اللہ تعالیٰ کے اپنے اوپر دامن بنا چکے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے تمام افعال سے باخبر ہے سورة النحل اور حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو بڑی فوج یا کسی دستے پر امیر مقرر فرماتے تو اسے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور اپنے ہم سفر مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی وصیت کرتے اور فرماتے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس کا نام لے کر لڑائی کرنا اور ہر اس شک سے لڑنا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کا ارتکاب کرتا ہے لڑائی کرنا اور خیانت نہ کرنا بد عہدی نہ کرنا مسئلہ نہ کرنا یعنی کسی مقتول کے نہ کاٹنا اور نہ بچوں کو قتل کرنا جب مشرق دشمن سے تمہارا سامنا ہو تو انہیں تین باتوں کی پیشکش کرنا اگر وہ ان میں سے کوئی ایک بات بھی مان لے تو منظور کر لینا اور جنگ سے رک جانا پوائنٹ فرسٹ سب سے پہلے انہیں اسلام کی دعوت دینا اگر وہ اسے قبول کر لیں تو اسے منظور کر لینا اور انہیں دار سے دار السلام کی طرف ہجرت کی دعویٰ دینا اور انہیں بتانا کہ اگر وہ ہجرت کریں گے تو انہیں وہ سب حقوق حاصل ہوں گے جو مہاجرین کو حاصل ہے اور جو بار مہاجرین کو برداشت جو بار مہاجرین کو برداشت کرنا پڑتا ہے انہیں بھی برداشت کرنا ہوگا اور اگر وہ ہجرت کرنے سے انکار کرے تو پھر یہ لوگ ان بدوی مسلمانوں کی طرح ہوں گے جن پر اللہ کا حکم جاری ہے انہیں مال غنیمت یا مال فائز سے کوئی حصہ نہیں ملے گا اللہ یہ کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ جہاد میں شریک ہو پوائنٹ سیکنڈ اور اگر وہ اسلام قبول کرنے سے انکار کر دے تو پھر ان سے جزیہ طلب کرنا اگر وہ جزیہ دینے پر راضی ہو جائے تو قبول کر لینا اور جنگ سے رک جانا پوائنٹ تھرڈ اگر وہ جزیہ دینے سے بھی انکار کر دے تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ کر ان سے لڑائی کرنا اور جب تم قلعہ بند دشمن کا محاصرہ کرو دشمن چاہے کہ تم انہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے امان تحفظ اور ضمانت دے دو تو ایسا ہرگز نہ کرنا بلکہ اپنے اور اپنے ساتھیوں کی طرف سے امان اور تحفظ دینا اس لیے کہ اگر تم اپنا یا اپنے ساتھیوں کا ذمہ زمانہ توڑ دو تو یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ذمہ کو توڑنے سے کم تر ہوگا اور جب تم کلام میں بند کسی دشمن کا محاصرہ کرو اور وہ چاہے کہ تم اسے اللہ کے حکم و فیصلہ پر اتارو یعنی ان سے صلح کر لو تو ایسا بھی نہ کرنا تمہیں کیا علم کہ تم ان کے بارے میں اللہ کے فیصلے کو پا سکو گے یا نہیں صحیح مسلم مسائل پوائنٹ فرسٹ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی ذمہ اور ضمانت میں فرق ہے پوائنٹ سیکنڈ اس میں یہ ہدایت ہے کہ جب دو خطرناک صورتیں درپیش ہو تو ان میں سے جو آسان اور بہتر ہو اسے اختیار کر لینا چاہیے پوائنٹ تھرڈ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اغزو بسم اللہ فی سبیل اللہ کہ اللہ کے رحمے اس کے نام سے جہاد کرو پوائنٹ فورتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد قاتلو من کفر باللہ کہ جو کفر باللہ کا مرتکب ہو اس سے لڑو پوائنٹ ففتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد استعین باللہ وقاتلہم کہ اللہ سے مدد طلب کر اور کفار سے قتال کر پوائنٹ سکس اللہ تعالیٰ اور اہل علم کے حکم و فیصلہ میں فرق ہے پوائنٹ سیونتھ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ باوقت ضرورت صحابی بھی کوئی حکم یا فیصلہ کرے تو وہ بھی نہیں جانتا کہ یہ حکم اور فیصلہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے یا نہیں باب نمبر سکسٹی فور اللہ تعالیٰ پر قسم کھانا حضرت جند بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی نے کہا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ فلا آدمی کی مغفرت نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کون ہوتا ہے جو مجھ پر قسم اٹھاتا ہے کہ میں فلاں کی مغفرت نہیں کروں گا میں نے اس کی مغفرت کر دی اور تیری یعنی قسم اٹھانے والے کے اعمال ضائع کر دیے ہیں صحیح مسلم اور حضرت ابو حریرہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ یہ کہنے والا ایک عابد و زاہد شخص تھا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس نے صرف ایک ایسی بات کر دی جس نے اس کی دنیا و آخرت کو تباہ کر کے رکھ دیا مسائل پوائنٹ فرسٹ اللہ تعالیٰ پر قسم اٹھانے سے تحذیر و تخویف ہے پوائنٹ سیکنڈ دوزک انسان کی تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے پوائنٹ تھرڈ جنت بھی انسان کے ایسے ہی قریب ہے پوائنٹ فورتھ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در ذیل الفرمان کی تصدیق و تائید ہے ان لیتکلم بکلمہ کہ بسا اوقات انسان کوئی ایسا کلمہ کہہ جاتا ہے جس سے اس کی دنیا و آخرت برباد ہو جاتی ہے پوائنٹ ففتھ بعض اوقات انسان کی کسی ایسے سبب سے بخشش ہو جاتی ہے جو اس کے ہاں انتہائی ناپسندیدہ ہوتا ہے باب نمبر سکسٹی فائیو اللہ تعالیٰ کو سفارشی کے طور مخلوق کے سامنے نہیں پیش کیا جا سکتا حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بدوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانیں تلف ہو گئی بچے بھوکے مر گئے اور مال برباد ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اپنے رب سے بارش کی دعا فرمائیے ہم اللہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے حضور سفارشی کے طور پر پیش کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سن کر بار بار سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدستور سبحان اللہ پڑھتے رہے یہاں تک کہ اس کا اثر صحابہ کرام کے چہروں پر ظاہر ہوا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھ پر افسوس کیا تو جانتا ہے کہ اللہ کیا ہے یعنی اس کا کیا مقام اور کیا شان ہے اللہ تعالیٰ کی شان اس سے کہیں بلند ہے اسے کسی کے سامنے سفارشی کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا رواہ ابو داؤ مسائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نستشفع باللہ علیک یعنی ہم اللہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارشی کے طور پر پیش کرتے ہیں کہنے والے بدوی پر ناگواری اور انکار کا اظہار فرمایا پوائنٹ سیکنڈ بدوی کی بات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک اس قدر متغیر ہوا کہ اس کے اثرات صحابہ کرام کے چہروں پر بھی ظاہر ہوا پوائنٹ تھرڈ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعرابی کی بات کے دوسرے حصے عَلَى نستش یعنی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے پاس سفارشی پیش کرتے ہیں پر نکیر نہیں فرمائی پوائنٹ فورتھ سبحان اللہ کے مفہوم و تفسیر پر تنبی ہوئی ہے پوائنٹ ففتھ یہ بھی ثابت ہوا کہ مسلمان صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بارش کی دعا کرایا کرتے تھے باب نمبر سکسٹی سکس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گلشن توحید کی حفاظت فرمانا اور شرک کے راستوں کو بند کرنا حضرت عبداللہ بن شخیر رضی اللہ عنہ نے کہا میں بنو عامر کے ایک وفد میں رسول اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ہم نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سردار ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سردار تو صرف اللہ تعالی اللہ تبارک ہے پھر ہم نے کہا آپ و مرتبہ میں ہم سب سے افضل اور بہت زیادہ احسان کرنے والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اس طرح کی جائز و مناسب بات کہا کرو اور خیال رکھنا کہ شیطان تمہیں کہیں فاس نہ لے رواہ ابو دعوت بسند جائید اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ چند لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول اور اے ہم سب سے بہتر اور ہمارے بہتر کے بیٹے اور اے ہمارے سردار اور ہمارے سردار کے بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے لوگو تم وہی باتیں کرو جو تم کرتے ہو کہیں شیطان تمہیں بہکانا دے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں میں نہیں چاہتا کہ تم مجھے میرے اس مرتبے اور مقام سے بڑھا دو جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے اس حدیث کو امام نسائی نے اچھی صنعت سے روایت کیا ہے مسائل پوائنٹ فرسٹ مبالغہ آمیز سے لوگوں کو ڈرانا پوائنٹ سیکنڈ جس شخص کو انتسید کہ آپ ہمارے سردار ہے کہا جائے اسے جواب میں کہنا چاہیے کہنا اسے جواب میں کیا کہنا چاہیے پوائنٹ تھرڈ ان لوگوں نے اگرچہ بات صحیح کہی تھی مگر اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یس تحوین نہ کم شیطان کہ شیطان کہیں تمہیں فاس نہ لے پوائنٹ فورتھ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کہ میں نہیں چاہتا کہ تم مجھے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مقام و مرتبہ سے بڑھا دو کی وضاحت ہوئی باب نمبر سکسٹی سیون اللہ تعالیٰ کی عظمت و رفات ارشاد الہی قدر وَمَا حق قدر حَقَّ قَدْرِ وَالْأَرْضُ قبضت ہو قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى أما يشركون اور انہوں نے کما حق اللہ کی قدر نہیں کی قیامت کے دن ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور سارے آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی شرک سے پاک اور بلند ہے صورت الزمر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک یہودی عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی پاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سارے آسمانوں کو ایک انگلی پر تمام زمین کو ایک انگلی پر تمام درختوں کو ایک انگلی پر پانی کو ایک انگلی پر کیچڑ کو ایک انگلی پر اور باقی تمام مخلوقات کو ایک انگلی پر رکھ کر فرمائے گا میں ہی بادشاہ ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اس کی بات سن کر بطور تصدیق ہنس پڑی حتیٰ کہ آپ وسلم کی داڑھی نمایاں ہو گئی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی ترجمہ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کا محقہ قدر نہیں کی حالانکہ قیامت کے دن ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور سارے آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوں گے صحیح بخاری صحیح مسلم سنن ترمیزی سنن نسائی و مسند احمد اور ایک حدیث میں یہ الفاظ ہے اور اللہ تعالیٰ قیامت کو تمام پہاڑ اور درختوں کو ایک انگلی پر رکھے گا پھر ان کو ہلا کر کہے گا میں ہی بادشاہ ہوں میں ہی اللہ ہوں صحیح مسلم اور ایک روایت میں یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام آسمانوں کو ایک انگلی پر اور پانی اور کیچڑ کو ایک انگلی پر اور باقی تمام مخلوقات کو ایک انگلی پر رکھے گا صحیح بخاری اور ایک جگہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ماروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آسمانوں کو لپیٹ کر اپنی دست راست میں لے گا اور فرمائے گا میں ہی بادشاہ ہوں زمین میں سرکشی اور تکبر کرنے والی آج کہاں ہے پھر اللہ تعالیٰ ساتھوں زمینوں کو لپیٹ کر اپنے بائیں ہاتھ میں لے کر فرمائے گا میں ہی بادشاہ ہوں زمین میں سرکشی اور تکبر کرنے والے آج کہاں ہے صحیح مسلم اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا ساتھوں آسمان اور ساتھوں زمین اللہ رحمان کے ہاتھ میں یوں ہوں گے جیسے تمہارے ہاتھ میں رائے کا دانہ ہوتا ہے اور ابن جریر رحمت اللہ کہتے ہیں کہ مجھے یونس نے حدیث بیان کی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ابن وحب نے خبر دی وہ کہتے ہیں ابن زید نے کہا کہ مجھے میرے باپ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا و آسمان کرسی کے بالمقابل یوں ہے جیسے سات درہم کسی ڈال میں ڈال دیے جائیں اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ اللہ تعالیٰ کی کرسی اس کے عرش کے مقابلے میں یوں ہے جیسے لوہے کا ایک کڑا کسی وسیع اور وسیع و عریض میدان میں پھینک دیا جائے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پہلے اور دوسرے آسمان کے درمیان پانچ سو سال مسافت ہے اسی طرح ہر آسمان سے اگلے آسمان تک اتنا ہی فاصلہ ہے اور ساتھوں ساتھویں آسمان اور کرسی کے درمیان اور کرسی اور پانی کے درمیان بھی پانچ سو سال کی مسافت ہے اللہ کا عرش پانی کے اوپر ہے اور اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے یاد رکھو تمہارا کوئی عمل اس اللہ سے پوشیدہ نہیں یہ حدیث ابن مہدی نے حمد بن سلمہ سے اور انہوں نے عاصم سے اور انہوں نے زر سے بیان کی عبداللہ کے طریق سے مروی ہے اور اسے مسعودی نے عاصم وائل اور عبداللہ رضی اللہ کے واسطے سے روایت کیا حافظ زہبی کا قول ہے کہ اس حدیث کی اور بھی سندے ہے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ زمین اور آسمان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے درمیان پانچ سو سال کی مسافت ہے اور ہر آسمان سے دوسرے آسمان تک پانچ سو سال کی مسافت ہے اور ہر آسمان کی موٹائی پانچ سو سال کی مسافت کے برابر ہے ساتویں آسمان اور عرش الہی کے درمیان ایک سمندر ہے اس کے نیچے اور اوپر والے حصے حصوں کے درمیان بھی اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہے بنو آدم کے اعمال میں سے کوئی عمل اس سے پوشیدہ اور مخفی نہیں مسائل پوائنٹ فرسٹ قرآن کریم کی آیت والارض جمیع دو ہو یوم القیامہ کی تفسیر ہوئی پوائنٹ سیکنڈ اس حدیث میں مذکور اور اس جیسی دیگر باتیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تک یہود میں موجود محفوظ تھے چنانچہ انہوں نے نہ تو ان باتوں کا انکار کیا اور نہ کوئی تعویل کی پوائنٹ تھرڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہودی عالم نے جب ان باتوں کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرمائی اور مزید تائید کے لیے قرآن کریم بھی نازل ہوا پوائنٹ فورتھ یہودی عالم کی ان عظیم علمی باتوں سے آپ سسم کا ہنسنا خوشی کی وجہ سے تھا پوائنٹ ففتھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کا اثبات اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے دست راست میں آسمان اور دوسرے ہاتھ میں زمینیں ہوں گے پوائنٹ سکس اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کے بایاں ہونے کے سراحت ہے پوائنٹ سیونتھ اللہ تعالیٰ کا اس وقت بڑے بڑے سرکش اور متکبرین کو پکاریں گے پوائنٹ ایٹھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کے مقابلہ میں آسمان اور زمین ہے جیسے کسی کے ہاتھ میں رائے کا دانہ ہوتا ہے پوائنٹ نائنتھ آسمان کی نسبت اللہ تعالیٰ کی کرسی بڑی ہے پوائنٹ ٹینتھ کرسی کی بہ نسبت عرش الہی بڑا ہے پوائنٹ الیونتھ عرش الہی کرسی اور پانی علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں پوائنٹ ٹویلتھ ہر دو آسمانوں کا درمیان فاصلہ پانچ سو سال کا ہے پوائنٹ تھرٹینتھ ساتویں آسمان اور کرسی کے درمیان فاصلہ کی وضاحت ہوئی پوائنٹ فورٹینتھ کرسی اور پانی کے درمیان مسافت کا بیان ہوا پوائنٹ ففٹینتھ عرش الہی پانی کے اوپر ہے پوائنٹ سکسٹینتھ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے پوائنٹ سیونٹینتھ زمین و آسمان کے درمیان مسافت کا بیان ہوا پوائنٹ ایٹینتھ ہر آسمان کی موٹائی پانچ سو سال کی مسافت کے برابر ہے پوائنٹ نائنٹینتھ تھے ساتو آسمانوں کے اوپر جو سمندر ہے اس کے نیچے اور اوپر کے حصوں کے درمیان بھی پانچ سو سال کی مسافت ہے والحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد سیدہ آلہ وصحبہ اجمائین